ان کو کیا علماء فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں یا الذین اہم آتا ہے تو ہم لوگ چونک جاتے ہیں کہ کس نے احتجاج کیا رب کائنات نے اور ہم جیسے گرے پڑوں کو محبت کے ساتھ آمنو کہا جبکہ ہم کو اپنے ایمان کا حال معلوم ہے اپنی حیثیت معلوم ہے اپنے ایمان کی کیا کیفیت ہے یہ بھی معلوم ہے کتنے کمزور ہیں ہم لوگ یہ بھی معلوم ہے ایمان عقیدوں کی پختگی کا نام ہے اور ہم عقیدوں میں کتنے کمزور ہیں یہ ہم کو معلوم ہے پھر بھی اللہ کتنے مہربان ہیں کہ یوں نہیں کہا کہ ہے میرے بگڑے ہوئے مسلمانوں بلکہ یوں کہا کہ دنیا میں سے وہ لوگوں جن کو ہم نے اپنی مخصوص دولت جس کا نام ایمان رکھا ہے اس سے نوازا ہے ان کو خطاب کر رہے ہیں ہم ان کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں ہم ان کو کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایمان والے کا دل نرم ہوتا ہے اور جس کا دل نرم ہو جائے اس کو بات سمجھانا آسان ہوتا ہے اور جس کا دل پتھروں کی طرح ہو جائے اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بات اندر جاتی نہیں ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں سلابت آ گئی ہے سختی آ گئی ہے سختی آنے کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب آدمی کی تمنا اور جب آدمی کی امیدیں حد سے زیادہ طویل ہو جاتی ہیں لمبی ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں اور فکر میں رہتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے قرآن کریم نے فرمایا پتالا علیہ ہی مل ان کی تمنائیں زیادہ لمبی ہو گئی قلوبهم نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں لمبی لمبی خواہشیں مت رکھو اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کو لمیٹڈ رکھو مختصر رکھو زندگی کا کس کو پتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے سو سال کا اگلے سال یوں کریں گے اس کے بعد یوں کریں گے بیس سال کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا چالیس سال کے بعد یہ خلاصہ آئے گا چار دن کا پتا نہیں ہے چار منٹ کا پتا نہیں ہے چار لمحے کا پتا نہیں ہے اور آدمی چالیس سال کا پلان کرتا ہے اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو اپنی زندگی میں تمناؤں کو مختصر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اچھا کر دیتا ہے اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تجھے اگر شام دکھا دے تو تو صبح کی زندگی کی فکر مت کر اور اگر اللہ تجھے صبح دیکھنا نصیب فرما دے تو اس کا شکر بچا دا لیکن شام تک کی زندگی کی سوالت کی تڑپ اور فکر مت رکھ کون سے لمحے میں تیری زندگی پوری ہو جائے اور ختم ہو جائے کوئی نہیں کہہ سکتا صرف اللہ کو معلوم جب آدمی امیدیں اور تمنا چھوٹی رکھے گا تو اعمال کا شوق ہوگا ذوق ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا اس پر اللہ کی رحمتیں برسے گی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازیں گے اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد میں رونا بھی آتا ہے اللہ کے خوف سے رونا بھی آتا ہے اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہوتی ہے شرمندگی بھی ہوتی ہے پشیمانی بھی ہوتی ہے حدیث شریف نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کے یہاں ایک بچہ جان کنی کے عالم میں ہے غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالی تو بیٹی نے سرکار کو کہلوایا کہ ابا جان میرے بچے کا یہ عالم ہے کہ واپس واپسی ہے دنیا سے جا رہا ہے تو ذرا دلاسا دینے کے لیے جو جا رہا ہے بچہ اس کو تو نہ آپ روک سکیں گے نہ میں روک سکوں گی نہ میری ممتا روک سکتی ہے نہ آپ کی نموت روک سکتی ہے جانے والا تو بچہ چلا جائے گا لیکن ابا آپ کے آنے سے مجھے دلاسا مل جائے گا میری دھارت بن جائے گی اس لیے پریشان حال کی دھارت بندھانے کو تعریف فرمائی حدیث شریف کے اندر ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو سات حقوق ہیں وہ بیان کیے ہیں حقوق تو بہت ہیں لیکن اس حدیث میں سات حق بیان کیے ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کہے تو تم جواب دو اور بہتر تو یہ ہے کہ تم سلام کرو جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ آج اور انکساری والا ہے اس کے اندر توازو ہے اس کی توازو اس کو سلام کرنے پر آبادہ کر رہی ہے ابھر رہی ہے ذرا دل بڑا ہوتا ہے آدمی کا سوچتا میں کیوں اس کو سلام کروں میں بڑا ہوں اور سلام میں کروں تو میں پناہ آ جاتا ہے فارسی میں میں کے ماننا شراب کے ہیں اور شراب پیتا ہے آدمی تو نشہ اس کو آ جاتا ہے تو جس آدمی کے اندر میں اردو کا پیدا ہو جاتا ہے اس میں بھی تکبر کا نشہ آ جاتا ہے اس میں بھی پڑھائی آ جاتی ہے اور جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اونچا سمجھے تو دنیا کی کوئی سیڑھی نہیں ہے جو اس کو نیچے اتر سکے جو یوں سوچ لے کہ میں اونچا ہوں اور میں بہت بلند ہوں اس کو تو حالات ہی نیچے اتاریں گے باقی میرے آپ کے سمجھانے سے وہ نیچے نہیں اترے گا لیکن حقیقت میں بڑے بننے کا راستہ یہ ہے کہ آدمی چھوٹا بن جائے بڑے بننے کا راستہ چھوٹے بننا ہے جو چھوٹا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑائیاں دیتے ہیں دیکھیے حدیث میں فرمایا من منتوان اللہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرائے گا متوازے بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں دیں گے اس کو رفعتیں دیں گے اس کو بلندیاں دیں گے اس آدمی کو اپنی طرف سے بلندی اور بڑے بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ تو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے فضیلتیں اور برتریاں اور بزرگیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ رکھوں باغ روزی میں رسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے سب کو اگر برابر دے دے تو دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے بھئی جب سب سیٹ بن جائیں گے تو نوکر کون بنے گا اور جب سب کروڑ پتی بن جائیں گے تو کام کون کرے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اسفل رکھا ہے کچھ کو اعلیٰ رکھا ہے تو نیچے والوں کا کام بھی اللہ چلاتے ہیں اور اوپر والوں کا کام بھی اللہ بناتے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اب آدمی یوں سوچے کہ اس کو اللہ نے غریب کیوں بنایا بھائی اس کی شان کے لائق جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اللہ مربی اللہ مہربان ہے تو اللہ کا نہ دینا یہ بھی مہربانی ہے اور اللہ نے جس کو دیا ہے وہ بھی مہربانی ہے یہ دونوں کو اپنے حال کے اوپر شکر بجا لانا چاہیے کہ جس حال میں میں ہوں اس کے لائق تھا تو اللہ نے مجھے ایسا رکھا ہے اور جس کو اونچے حال میں رکھا ہے اس کو شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں خدمت کر سکوں تو سرکار نے بڑی اچھی بات بیان کروائی ہے کہ آدمی جب اللہ کے لیے اپنے آپ میں توازو پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بلند فرماتے ہیں حدیث شریف میں ایک مضمون آیا ہے بڑا پیارا مضمون ہے اور یہ حدیث کئی بار حضرات شیخین نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بار بار اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی کو پسند فرماتے ہیں جب اللہ تعالی کسی کو چاہتے ہیں آج آدمی دنیا میں اتنی محنت کرتا ہے کہ لوگ میرے کو چاہنے والے بن جائیں اس کے لیے بڑی وہ تگود کرتا ہے میں کسی طرح سے لوگوں کی دل میں جگہ پالوں لوگوں کے دل میں جگہ پانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے جب کام اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بٹ ڈالے گے اور آپ اگر کوشش کرو گے کہ میں لوگوں کے دلوں میں حکومت کرنا شروع کر دوں تو یہ کام مشکل ہے کیونکہ لوگوں کو راضی کرنا اور لوگوں کو خوش کرنا یہ مشکل کام ہے قرآن کریم میں فرمایا لو انف کا معافی لڑ دے جمی آپ بہنا کلو بھی اللہ اللہ تم چاہو کہ پوری ہوئے زمین میں جتنا مال ہے وہ سب کو دے دو تو یہ دے کر بھی آپ لوگوں کے دلوں کو اپنا نہیں بنا سکتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں محبتوں کا ڈالنا آپ کی محنت سے نہیں ہوگا اللہ سے ہوگا اللہ ڈالیں گے قبولیت جو ڈالی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے بندے بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں اور جو اللہ کے یہاں قبولیت نہیں پاتا وہ بندوں میں بھی مقبولیت نہیں پاتا اللہ کی قابلیت نہیں دیکھی جاتی قبولیت چاہیے کہ اس کا عمل قابل قبول ہے کہ نہیں ایک اللہ والا جو تھا وہ نمازوں کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیتا لوگوں کو بڑا تعجب تھا یہ عجیب اللہ والا ہے کہ نماز پڑھ کر اپنا چہرہ ڈھک لیتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے وجہ خوشی اللہ والوں کے یہاں وجہ بھی بڑی عجیب عجیب ہوتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طاقت میں لگو گے اللہ ایسی ایسی چیزیں کھولتے ہیں کہ کتابوں میں تو ملتی بھی نہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اتنا فرماتے ہیں ایسی چیزیں ان کو اپنے غیر کے خزانے سے معرفتیں دیتے ہیں علوم کے خزانے دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی یہاں ایک بڑھیا ایک تھی شکایت کے آئی اور شکایت اس نے عجیب کی یوں کہا کہ امیر المومنین میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہم ہوتے تو مبارکباد تھے ہم تو دوائیں ڈال ڈال کے تھک گئے لیکن کیڑے مکوڑے تھکتے ہیں یہ تو برابر آتے ہی جا رہے ہیں میرا گھر بڑا مبارک ہے پیڑ مکوڑے نہیں رہا ہے بہت خوشی کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاتموں سے فرمایا کہ شہد لو گھی لو پنیر لو تازہ اور خشک کھجورے لو اناج لو غلہ لو اونٹ کے اوپر لادو اور گڑیا کے گھر پہنچاؤ اچھا لوگ حیران بات تو سمجھ میں آتی نہیں ہے گڑیا نے تو یوں کہا ہے کہ کیڑے مکوڑے نہیں ہے تو یہ تو یہاں سے سب سامان بھجوا رہے یہ کیا حل ہوا پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے یہ اتنا سامان اس کے یہاں بھجوا دیا اس نے تو سامان تو مانگا نہیں ورنہ کیڑے مکوڑے اس گھر میں ہوتے ہیں جہاں کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں کچھ میٹھا ہو کچھ اناج ہو غلہ ہو وہ کیڑے مکوڑے آتے ہیں یہ بڑھیا شکایت کر رہی ہے کہ میرے گھر میں کھانے کا کچھ ہے نہیں کہ کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں اس بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا اب بوڑھی نے شکایت کرنے میں انتہا کر دی اور حضرت عمر کی فراست ایمانی دے ہے کہ کیا سمجھ لیا کہ بھائی اس کے گھر میں کھانے کا انتظار نہیں ہے کچھ چیزیں میں دیکھ رہا تھا ایک چیز ذہن سے نظر سے گزری کہتے ہیں چنگیز خان کی بیٹی جو ہے وہ اس کے دور میں گشت کر رہی تھی چکر کاٹ رہی تھی راستے میں ایک عالم دین کے پاس لوگ جمع تھے اس نے کہا یہ کس کے پاس جمع ہے کہ ایک عالم ہے مسلمان اس کے پاس جمع ہے اس کو بلا بلایا ورنہ تم عالم ہو کہا ہاں مسلمان ہو کہا ہاں تمہاری کتاب میں تم کو برتری دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت قوت اقتدار ہر اعتبار سے برتری دی ہے کہ نہیں تم کو ہمارے ماتاحت رکھ دیا ہے کہ نہیں تم کو ہمارا غلام بنایا ہے کہ نہیں پھر بھی ہماری برتری کے تم قائل ہوتے ہو کہ نہیں کہ تم غلام ہو اور ہم تمہارے مالک ہیں ایسا مانتے ہو کہ نہیں جگہ نہیں مانتا کیوں اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہن آپ نے دیکھا ہوگا جب چرواہ بکریاں لے کر نکلتا ہے تو وہ بکریاں جو ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ کتے بھی ہوتے ہیں کتے کیا کام کرتے ہیں جب بکریاں دور چلی جاتی ہیں اور ادھر ادھر منتشر ہو جاتی ہیں اور چرواہے کے کنٹرول سے باہر نکلتی ہیں تو وہ کتے کو اشارہ کرتا ہے کتا گھیر گھار کر بکری کو واپس ریوڑ کے اندر لاتا ہے تمہاری مثال ان کتوں کی طرح ہے یہ مسلمانی ویور جب اللہ کے احکام سے نکل گیا ادھر گیا ادھر گیا ادھر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کتے ہمارے اوپر مسلط کر دیے کہ جاؤ اور ان کو میرے احکام کی طرف لاؤ آج یہ جو ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال اور اپنی زندگی کے دائرے کو دین سے باہر نکالا ہے قدم جب دین سے باہر نکال دیا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا کہ یہ ظلم کریں گے اور یہ لوگ دائرے میں آئیں گے اس کے بغیر ان کے دائرے میں آنے کا کوئی راستہ نہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قبول فرماتے ہیں اور جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو سب سے پہلے ساتویں آسمان پر حضرت جبریل علیہ کو حکم دیتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر اعلان کرو کہ میں فلان بندے کو چاہتا ہوں اے فرشتو تم بھی اسے چاہنا شروع کر دو تو پہلے ساتھ میں آسمان والے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے چھٹے آسمان پر اعلان ہوتا ہے پانچویں پر اعلان ہوتا ہے چوتھے پر اعلان ہوتا ہے تیسرے پر اعلان ہوتا ہے دوسرے پر اعلان ہوتا ہے پہلے پر اعلان ہوتا ہے آسمان کے اعلان ختم ہو جاتے ہیں فرشتوں میں اعلان ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اعلان زمین پر آتا ہے پھر حضرت جبریل کو زمین پہ بھیجا جاتا ہے کہ اب یوں اعلان کرو کہ اے دنیا کے بندو آسمان والے اور اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں لہذا تم بھی ان سے محبت کرنا شروع کرو تو اب لوگوں کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے اب یہ محبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سنہاسن کے اوپر براجمان ہے تو محبت آئی ہے وہ دولت کے پیلے پر بیٹھا ہے تو محبت آئی ہے نہیں وہ چٹائی پر بیٹھا ہے اور ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہے اور خشک روٹی کھا رہا ہے اور محبت لوگوں پر اور یہ محبت جو آسمان سے چل کر زمین پر اترتی ہے یہ محبت مرتے دم تک باقی رہتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی باقی جتنے اللہ والے ہیں اور ان کے مزارات ہیں لوگ غلط کام کرتے ہیں اگر یہ غلط کام چھوڑ دیا جائے تو عقیدت کے ساتھ اور محبت جو ہے ان کے دلوں کے اندر یہ اللہ والوں کی ہے تو اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کروڑ ہاں کروڑ روپیہ تھا اس لیے محبت کر رہے ہیں محبت تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت ایمان عطا فرمائی تھی اور خزانہ علم عطا فرمایا تھا محبت کہتے ہیں کہ بادشاہ اپنے چھروکھے میں بیٹھا ہوا ہے اور شہر میں اچانک شور اٹھا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا اتنا شور اچانک ہو گیا کس بات کا شور ہو رہا ہے اتنی زور کا شور کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں محدث آزم کو چھینک آئی اس کا جواب دینے کے لیے یہ شور ہوا ہے داؤد تائی بہت بڑے محقق ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں ان کا جنازہ اٹھا اور قبرستان تک ہجوم کا عالم یہ تھا کہ چودہ جنازے ٹوٹ گئے اور چودہ جنازوں میں حضرت کی لاش کو منتقل کرنا پڑا تھا اس کو کہتے ہیں قبولیت اور جو مقبولیت زمین والوں سے شروع ہو کر اوپر چلتی ہے تو وہ پٹک دی جاتی ہے اور وہ دنیا میں مرنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے اس لیے سیاسی لوگوں کو لوگ پھولوں کے ہاتھ بھی پہناتے ہیں اور جو لوگ پھولوں کے ہاتھ پہناتے ہیں وہ کسی دن جوتوں کے ہاتھ بھی پہناتے ہیں یہ دنیا کی قبولیت کا حال ہے تو اللہ جس کی قبولیت کا ڈنکا بجاتے ہیں وہ قبولیت مرنے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے اور جو قبولیت لوگ دیتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں تو دھکے بھی دیتے ہیں اور گرا بھی دیتے ہیں اور کون سے دم ختم ہو جائے گی اس کی قبولیت کہیں گے تو میں آپ کر رہا تھا کہ سرکار کو دلاسا دلانے کے لیے کہ آپ آئیں گے تو ابا میرا غم ہلکا ہو جائے گا میرا دکھ ہلکا ہو جائے گا اس بنا پر آپ تشریف لائیں تو سرکار پہلے تو ایک بات بھائی اصول بتایا عقیدہ بتایا اور عقیدے کی تعلیم اصل ہے نبی کے یہاں وہ تعلیم پہلے کے بھائی صحابہ کا جرمٹ بیٹھا ہوا ہے شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کو نقل فرمایا محدثین نے کیا فرمایا سرکار نے کہو جا کر میری بیٹی سے عقیدے سب کو سکھائے جائیں گے اولاد کو بھی سکھائے جائیں گے چھوٹوں کو بھی سکھائے جائیں گے بڑوں کو بھی سکھائے جائیں گے عقیدوں کی پختگی پر امان کی پختگی ہوتی ہے اور امان صالحہ کے وجود میں آنے کا اور امان صالحہ کے قبول ہونے کا دار و مدار اس پر ہے کہ یقین جازم ہو تو عمل جو وجود میں آئے گا وہ قابل قبول ہو اور ڈاما ڈول یقین کی اقسام ذکر کی ہے ایک ہے عین الیقین آنکھوں سے دیکھ کر یقین آتا ہے ایک آدمی پڑھتا ہے اور ایک یقین آتا ہے ایک ہے حق یقین کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا اور ایک چوتھا یقین جو ہے ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہم جیسوں کا ہے اس کا نام ہے ظلم الیقین یقین یعنی جب موقع آیا تو آیا اور جب گیا تو گیا جہاں کوئی نئی تحقیق آتی ہے تو لوگ مولانا کے پاس دوڑتے ہیں مولانا یہ لوگ اب چاند پر گئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ہم کیا گئے گے کیا ان کے چاند کے اوپر جانا ہمارے کہنے پر تھوڑا موقف ہے ان کو جانا تھا تو محنت کی اور چلے گئے نہیں تو کہا اس کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے میں نے کہا قرآن جو ہے سائنس کی کتاب تھوڑی ہے قرآن کریم جو ہے یہ تھوڑا بتاتا ہے کہ یہ ترکیب اختیار کریں گے تو چاند پر جائیں گے قرآن تو وہ ترکیب بتاتا ہے کہ جس کو اختیار کریں گے تو چاند پیچھے رہ جائے گا اور گے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں اور مقامات آہو آگاہ اور بھی ہیں اس لیے نے کتنا اچھا شعر کہا ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی دعا کرو کہ اللہ نے اردو کی سمجھنا سکھا دے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گردے راہ ہو وہ کارواں تو ہے ایک جگہ مولانا نے حضرت یوسف کا زلیخا کا پوری رات جو ہے رو رو کر واقعہ بیان کیا صبح میں ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ یوسف کون تھی اور زلیخا کون تھا تو اردو کا سمجھنا بھی ایک کام ہے اس کی اصطلاحوں کو سمجھنا ایک مشکل کام ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ علماء آتے رہتے ہیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے ایک جگہ اردو کے ایک ریٹائر ٹیچر تھے پرنسپل تھے ان کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر جو دوسرے ٹیچر تھے انہوں نے ہدیے میں کوئی چیز پیش کی تو اناؤنسر نے کہا انہوں نے محنتیں کی ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں لیکن ان کو یہ ایک حقیر ہدیہ ہم لوگ پیش کرتے ہیں پھر ان کو تقریر کرنے کا موقع ملا اردو کے پرنسپل صاحب نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ حضرات نے جو انتہائی حقیق تحفہ مجھے دیا ہے یہ مجھے منظور ہے بھائی دینے والا تو یوں کہہ سکتا ہے کہ یہ فقیر ہے میرا تحفہ لیکن لینے والا تو یوں کہے کہ آپ کا یہ قیمتی ہدیہ جو آپ نے مجھ غریب کو دیا منظور ہے تو اربل کہتے ہیں کہ یہ آسمانوں سے بھی بہت آگے مسلمان کی منزل ہے چاند تو پیچھے رہ جاتا ہے ستارے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں یہ تو مسلمان کی زندگی اور اس کو جو درجے ملنے والے ہیں اس کے درمیان جو ہے راستے میں آنے والی چیز ہے جیسے بمبئی جاتی ہے اور بیچ میں بلی مورا اور بلسر آتا ہے اس طرح یہ ستارے اور چاند تو راستے کے اندر ہیں اور تم کو تو اس سے بہت آگے جانا ہے یعنی جنت میں پہنچنا ہے تو چھوٹی چھوٹی تحقیق میں یہ پوچھنا کہ مولانا یہ وہاں گئے اب ہمارا کیا ہوگا ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا ہم کو جو کرنا ہے وہ کیا تو ہم کو کامیابی ہوگی اور نہیں کیا اب الیکشن میں نہیں آئے بےچارے جو چاہتے تھے پارٹی والے تو اللہ تعالیٰ ہم کو سبق سیکھنے کا موقع دے رہے ہیں کہ تم کہیں کو نا امید ہوتے ہو اپنی غلطیوں کو دیکھو احساس پیدا کرو جو ذمہ داریاں اخیار کو اور غیروں کو دین پہنچانے کی تم کو دی تھی تم کو جن اخلاق کا حامل بنایا تھا تم وہ پہنچانے میں ناکام رہے تو تم فیل ہو گئے اگر تمہارے اندر وہ صفات ہوگی صحابہ والی وہ سرکار کی بتائی ہوئی صفات ایک مومن میں ہو جائے تو وہ صفات تمہیں کامیاب کر دیں تو سرکار کو بلایا تو سرکار نے عقیدہ سمجھایا کیا کہا لما اپنا کیا میری بیٹی سے کہو کہ یہ لینا دینا دونوں اللہ کے اختیار میں وہ جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں دولت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سطوت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں شوقت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں مقام دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں مرتبہ دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اعلیٰ مداری تک پہنچاتے ہیں یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو کہ دیتے اللہ بندے کچھ کسی کو نہیں دے سکتے بھکاری دوسرے کو کیا دے گا اور ننگا بھوکوں کو کیا دے گا دینے والے تو اللہ ہیں قرآن نے اعلان کیا ہے تل مل من کشا وتنزع الملك ممن تشاء تشاء تشاء وتعز من من وتذل بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اے نبی یہ عقیدہ سمجھاؤ لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ اور یہ بات اتنی راسک ہوتی ہے نبی کے دل دماغ کے اندر کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے یہ عقیدے کو لے کر اور جب کہنا شروع کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدے جمع دیتا ہے کیونکہ جس کے دل میں جمع ہے وہ بات کرے گا تو سامنے والے کو بھی جمع دے گا اور جو خود اکھڑا ہوا ہے وہ بات کرے گا تو سامنے والا جم نہیں سکتا یقین ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی بات سے سامنے والے کے اندر یقین کی بنیادیں پڑ جائے اس لیے کلمے کا ورد کروایا جاتا ہے کلمے کا ورد اسی لیے کروایا جاتا ہے کہ جتنا یہ ورد دل پر جا کر ٹکرائے گا اتنا اندر سے پنا نکلے گا اتنا پڑائی نکلے گی اتنا اللہ کی عظمت آئے گی اتنی اللہ کی پڑائی آئے گی جتنا اللہ کی بڑائی آئے گی اپنی بڑائی ختم ہو جائے گی اپنی بڑائی ختم کرو اللہ کی بڑائی کو لاؤ فرماتے ہیں میری بیٹی سے کہو یہ اولاد جو دی ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے تو جب تک اس نے چاہا تمہیں عطا فرمائی جب وہ چاہے گا تم سے لے لے گا تو دیا تو تم خوش ہوئے اور اب جب لے رہے ہیں تو صبر سے کام لے لو دونوں کناروں کو سمجھو شکر کے کنارے کو بھی اپنے سامنے رکھو صبر کے پیمانے کو بھی سامنے رکھو دونوں چیزیں تمہارے سامنے ملحوظ ہونی چاہیے ایمان کے یہ دونوں کنارے تمہارے پاس ہونے چاہیے ان نقلی دانے کا نہ آیا دن لکل سبا ان شکور صبر بھی چاہیے شکر بھی چاہیے شکوا پسند نہیں ہے نعمتوں پہ اترانا پسند نہیں اس لیے میں ہمیشہ بات کام کرتا ہوں سب سے زیادہ آسان کام ہے ایک اللہ کو راضی کرنا باقی آپ رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے نکلو گے تو بال سفید ہو جائیں گے لیکن رشتہ دار رشتہ دار نہیں ہیں جب تک کہ وہ ناراض نہ ہو جائے اور آپ راضی کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ ناراضگی کا اتنا بڑا ڈھونک کرے گا کہ پھر آپ کو جو ہے پٹاوا ہوگا کہ میں اس کو راضی کرنے کیوں آیا حالانکہ دل میں وہ بھی چاہتا ہوگا کہ میں راضی ہو جاؤں تو اچھا ہے نقصان کچھ نہیں ہے راضی ہونے میں لیکن وہ ڈھونگ ایسا رچاتا ہے باتیں ایسی کرتا ہے اب خدا کے گھر تک معاف نہیں کروں گا جو ہو جائے تو کر لے نہیں شامل ہوں گا تیری شادی میں پاپا شادی میں شامل ہو جائے گی نا میری عزت بڑھ جائے گی نہیں تیری عزت کہنے کے لیے میرے کو بڑھانا ضروری میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ بادشاہ کی اکلوتی لڑکی تھی جب اس نے شادی کی اس لڑکی کی تو اعلان کیا اپنے ملک میں اور اپنے شہر میں کہ کسی کی چمنی میں سے دھواں معلوم نہیں ہونا چاہیے نظر نہیں آنا چاہیے دھواں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے یہاں کھانا پکنا نہیں چاہیے کھانا ہمارے یہاں پکے گا اور آپ لوگ کھائیں گے حالانکہ دنیا میں سب سے اچھے دو کام ہیں دو کام اتنے آسان ہے کہ اس سے آسان کام کوئی نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ دھو کے کسی کی دعوت میں کھانے بیٹھ جانا اس میں محنت کوئی بھی نہیں ہے اور دوسرا سب سے آسان کام یہ ہے کہ امام دماغ پاشی کرتا ہو ہم یوں کہہ کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے تو ہماری نماز امام کے سر پہ رکھی ہے اور اس کے ساتھ بات پوچھ کیجیے ہمارے کو مت پوچھیے یہ کام آسان ہے ڈال دیا سب معاملہ امام کے اوپر ادھر کھانا کھانے بیٹھ گئے لیکن اس میں بھی کچھ میخے لوگ نکلتے ہیں اب بادشاہ نے یوں کہا کہ ہم لوگ جو ہیں ایسا انتظام کریں گے کہ ایک کھانا ہو کسی کو پسند آئے نہ آئے تو اپنے کئی کھانے بناؤ تو انہوں نے کھارے کی کئی ڈیشیں بنائی سبزی بھی تھی گوشت بھی تھا دالیں بھی تھی سب تھا پھر میٹھے کا سلسلہ چلا تو میٹھا بھی کئی قسم کا تھا پہلے تو ہم لوگ شادیوں میں دیکھتے تھے کھانچہ آیا ایک چاول رکھا ہے دال رکھی ہے زردہ رکھا ہے ہاتھ دھو لو لفافہ دے کے جاؤ معاملہ ابھی تو اتنا لمبا سلسلہ دعوت کا چلتا ہے کہ یہ یار کی طرح ختم ہی نہیں ہوتا اسٹارٹر الگ آتا ہے پلاسٹر الگ آتا ہے بیلسٹر الگ آتا ہے میٹھا الگ آتا ہے کھانا الگ آتا ہے اور بس آتا ہی رہتا ہے اور لوگ جانے دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں اتنا کھلاتے ہیں تکلفات بڑھتے گئے مان آیا تو تکلفات جو ہے بڑھ گئے پہلے جو سادگی تھی وہ چلی گئی وہ سادگی میں کتنا مزہ آتا تھا کہ چاول یہ یہاں جمع کر رہا ہے اور سامنے والا جو ہے وہ دال اپنے چاول میں ڈال رہا ہے اور ادھر والا بھی رہا ہے کتنا اچھا کھانے کا انتظام لیکن اب جو ہے ڈیشیں الگ کرنی پڑتی ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور لوگ اس کے بغیر راضی بھی نہیں ہوتے تو بادشاہ سلامت نے کہا پانچ قسم کا میٹھا بناؤ پانچ قسم کا کھانا بناؤ کھانا کسی کے گھر نہ بنے ہمارے گھر پہ کھاؤ اور جب جاؤ تو ان کو ہیٹر کی بوٹل بھی دو اور ان کو ایک لفافہ اور کور بھی دو یہ بھی اس کو دیا جائے یہ سب دینے کے بعد لوگوں نے ہماری کیا تعریف کی یہ معلوم کرنے کے لیے چند جاسوس چھوڑ دیے جائیں جو لوگوں کا ویو معلوم کریں کہ کیسا رہا کھانا چل چل کر پانچ آدمی کھا کے کھڑے ہیں دس آدمی کھا کے کھڑے ہیں ان کو پوچھا جائے کہ کیسا رہا آج کا کھانا جتنوں کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ کھانا اچھا رہا لیکن لفافہ ہلکا رہا کسی کا لفافہ بھی دیا یہ بھی بہت اچھا کیا اور اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہمارا لفافہ لیا نہیں اور یہ لیکن پرابلم یہ رہا کہ اتنا میٹھا بنایا کہ شوگر کے مریضوں کا تو خیال ہی نہیں کیا اور کھارے والے الگ پریشان ہیں کہ یہ بادشاہ ہم کو نمک کھلا کھلا کے بلڈ پریشر کا مریض بنانا چاہتا ہے اور کسی نے یوں کہا کہ سات کھانے بھی اگر یہ کھلا دیتا تو دس بھی کھلا دیتا تو اس کو کمی کیا تھی بادشاہ نے کان پکڑ کر کہا اتنا کھلا کے بھی ناراض رہے اس سے تو نہ کھلا کے میں اللہ کو راضی کر رہا تھا اچھا تو سب سے آسان کام ہے اللہ کا راضی کرنا کہ آدمی کوشش کرے کہ میرا رب راضی ہو جائے تو فرماتے ہیں جو قبولیت اوپر سے چل کر نیچے آئے گی وہ ہمیشہ چلے گی جو نیچے سے اوپر جائے گی پٹک دی جائے گی ختم کر دی جائے گی لیکن یہ قبولیت بھی اللہ والوں میں اور نیک بندوں کے اندر ہونا ضروری ہے ورنہ بمبئی کے نچنیے جو ہیں ان کے اوپر لوگ مر رہے ہیں اور پس رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں اور پل رہے ہیں یہ مقبولیت نہیں ہے یہ مراد نہیں ہے یہ تو ڈھکوسلا ہے یہ لوگوں کا وہم ہے کہ ایسے ناچنے والوں کو انہوں نے یہ درجہ دیا ہے یہ تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے بندے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتے ہیں ان کی قبولیت کی ہم بات کر رہے ہیں سرکار نے پہلے تو عقیدہ حلوہ دیا تھا جا کر میری بیٹی کو یہ عقیدہ یاد دلاؤ اولاد اللہ کی تھی اللہ نے دین کی اللہ واپس لے رہے ہیں ہم کو کوئی جو ہے شکوے کی گنجائش نہیں ہے میں آپ کا تو بیٹا کیا فرق پڑنا ہے میں عقیدہ بھیج رہا ہوں اس کے اوپر جم جا لیکن بیٹی جو ہے منہ لگی ہوتی ہے بیٹی سے زیادہ ہوتی اس بنا پر بیٹی نے ابا جان کو قسم دے دی نہیں ابا جان آپ کو آنا ہی پڑے گا اور مجھے دلاسا دینا ہی پڑے گا سرکار نے کندھے پر کملی ڈالی بڑے بڑے صحابہ ساتھ ہیں اور چلے ہیں سرکار اپنی بیٹی کے بچے کا حال دریافت کرنے کے لیے جب ماں پہنچے دروازے پر بچہ گود میں رکھ دیا گیا اس کی جانکاری کا عالم سرکار سے دیکھا نہیں گیا سرکار نے رونا شروع کیا آنکھوں میں آنسو آئے آنکھوں میں آنسو آ گئے اب جو دوسرے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے اتنا کے سمندر کہہ رہے ہیں آپ کے رخسار پر ایسا کیوں ہے پر میں یہ حال دیکھ کر مجھے رونا آیا ارے سرکار ہمارے تو کئی بچے مر گئے ہم تو کبھی نہیں روئے فرمایا کہ آج ہی رحمتن یہ رحمت ہے اور رافت قلب ہے یہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جن کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیتا اب تمہارے دل میں نہیں ڈالی گئی اب ڈلے گی اب جب ایمان آئے گا تو رونا بھی آئے گا جب اللہ کا ذکر آئے گا تو آنکھوں میں سے آنسو بھی آئیں گے حدیث پاک میں فرمایا سات قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی خاص رحمتوں میں ہوں گے ان میں وہ شخص بھی ہوگا کہ جب لوگ کھاد خرگوش میں سو رہے ہوں گے وہ اٹھ کر مسلح بچھائے گا اور ہچکیاں لے رہا ہوگا اور اللہ کی یاد سے اس کے آنسو بہ رہے ہوں گے جب رات کے اندھیرے میں نیند کو قربان کر کے اللہ کے دھیان میں رونا شروع کیا تو اللہ نے فرمایا جب تو اتنی بڑی قربانی دیتا ہے کہ نیند نہیں دیکھی تو نے جوانی نہیں دیکھی تو نے اپنی خواہش نہیں دیکھی تو پھر میں تجھے دیکھوں گا اور کسی کو نہیں دیکھوں گا تجھے ایسی جگہ پہ جگہ دوں گا کہ جہاں لوگ نہ کریں گے اور تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے وہ میری رحمت کا سایہ ہوگا تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ کب انسان کا دل نرم ہوگا جب اللہ کی یاد بڑھ جائے گی جب اس کی تمنا مختصر ہو جائے گی اور تمنا مختصر ہوگی تو کام جو کرے کرے گا گا دین کا اللہ کا کرے گا اللہ کی یادوں کا کرے گا کیا نتیجہ نکلے گا دلوں کے اندر نرمی آئے گی اللہ کی یاد سے دلوں میں نرمی آتی ہے امیدوں کے اختصار سے دلوں میں نرمی آتی ہے ہر وقت اللہ کے دھیان سے دلوں میں نرمی آتی ہے ذکر اللہ سے دلوں میں نرمی آتی ہے نمازوں کی پابندی سے دلوں میں نرمی آتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دلوں میں نرمی آتی ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ کھیلنے سے دلوں میں نرمی آتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی اور دین کی فکریں نصیب فرمائے اور اس کے لیے جتن کرنے کی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے بات شروع نہ ہو سکی اس کی معذرت ہے میں کہہ رہا تھا اللہ فرماتے ایمان والوں جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس بنا پر کے بیٹے کو پکارا موسا ادھر آ جا اور بیٹے کو پکارا عیسا ادھر آ جا اور بیٹی کو پکارا مریم ادھر آ جا لیکن ایک کو پکارا میرے پیارے بیٹے ادھر آ جا تو یہ غایت محبت کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے اے وہ جنہوں نے میری محبت کو اپنے دل میں جگہ دی ہے میں تمہاری اندر کی محبت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری اندر کی محبت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں ذرا اٹھو ذرا جانچ جاؤ ذرا بیدار ہو جاؤ اور جو مضمون میں کہتا ہوں وہ مضمون کو سنو لات الحکم تم کو دھوکے میں نہ ڈالے تمہارے اموات اور تمہاری اولاد کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ اگر اللہ کی یاد سے غفلت ہو گئی یہ دو چیزیں تم کو کھینچ کر اللہ کی یاد سے باہر نکال لائی اور تم نے نماز نہیں ادا کیے تم نے ذکر نہیں کیے تم نے تلاوت قرآن چھوڑ دیا تم نے زکات دینا چھوڑ دیا حج پھٹ تھا تم نے حج نہیں ادا کیا ذکر کی تفصیل میں کئی چیزیں بیان فرمائی ذکر کیا ہے نماز ذکر ہے قرآن ذکر ہے اور قرآن بہترین ذکر ہے اور قرآن کریم سے افضل کوئی ذکر نہیں ہو سکتا ہے پھر میرے سرکار نے فرمایا افضل ذکر تو نماز ذکر ہے قرآن ذکر ہے اور روزہ ذکر ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا ذکر ہے حج پورا کے پورا ذکر ہے لیکن علماء فرماتے ہیں ہر وقت کام کرنا اور ہر وقت اللہ کا حکم بجانا ذکر ہے ذکر کا مقصد ہی اللہ کی طاعت ہے اور ذکر کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہم اللہ کی طاعت ہر آن کریں ہر لمحہ کریں صبح شام کریں ہر دم کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ذاکرانہ زندگی نصیب فرمائے غفلت والی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے ہمارے حضرت دامت کا تویا بھی تشریف رکھتے ہیں حضرت کی بھی پوری توجہ رہے گی اور دعائیں رہے گی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی توجہات سے ہمیں فیضیات کرنا کسی خاتون کا اپریشن آپریشن ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے ختم معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مت تھی کوئی نہیں گئے کوئی نہیں اب سور بس کا تمہیں بردے دبا میرے لا بولا وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم كثيرا كثيرا اب سے تھوڑی دیر تک مراقبہ کریں گے مراقبہ اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے آنکھیں پن ہو جسم میں نقل و حرکت نہ ہو سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے لگاتار تصور کیا جائے اور ایک ہی دھیان رچایا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ یہ مراقبہ جاری رکھیں ماں بہنیں بھی یہ مراقبہ کریں گی یہاں بیٹھے ہوئے حضرات بھی اسی دھیان میں رہیں گے کہ اللہ کی رحمت برت رہی ہے اور دل میں اترتی جا رہی ہے سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے بےدار شو بیدار شو بیدار شو پلس میں ڈوبے ہوئے دلوں کو جگاؤ در ذکر او مشغول شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحظ میں جا بنانی روز رنگ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 عاشق بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے عشق رسول محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دے اے الہ العالمین معصیات کی نفرت ہم ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے اے اللہ ہمارے صالحہ کی رغبت ہمارے دلوں میں اور ذوق شوق پیدا فرما دے اے اللہ تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما دے اے بنا دے ایماندار بنا دے تعات پر چلنے والا بنا دے معافیات کا اجتناب نصیب فرما دے اہل اللہ سے محبت عطا فرما دے ذکر اللہ سے تعلق عطا فرما دے قرآن کریم سے نسبت و پیار عطا فرما دے کثرت سے اس کی تلاوت کا جذبہ ادا فرما اس کے احکام پر پیروی کرنا نصیب فرما اے اللہ ایک ایک حکم پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ مدارس کی مساجد کی مراکز کی خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ صحیح نہیں سے تیرے دین کے جتنے کام چل رہے ہیں اے اللہ ان کی یاری مددگاری فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کا ملا فرما بہت سے بچے بچیاں بورڈ کے ایگزام ہم دے رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما اور ماں باپ فکر میں ہیں اللہ ان کی فکروں کے بوجھ کو ہلکا فرما اللہ بہترین کامیابیوں سے مالا مال فرما آخرت کی فکریں بھی ہمیں ایسی عطا فرما جیسی دنیا کی ہم فکریں کر رہے ہیں اللہ آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے اللہ تیرے دربار کی فکر کرنے والا بنا دے اللہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی فکریں عطا فرما دے اے اللہ نبی گھروں میں سکون عطا فرما دے اے اللہ حادثوں کی موتوں کی حفاظت فرما اے اللہ اسپتالوں سے حفاظت فرما جو اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں اللہ ان کو کامل عطا فرما اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما اے اللہ قانونی چارہ جوڑیوں سے حفاظت فرما بے عزتیوں سے حفاظت فرما امن و امان والی زندگیاں عطا فرما اے اللہ جن کے گھریلو جھگڑے یا قدم فرما دے اے اللہ جو پریشانی پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے دور فرما دے اللہ کس کی کیا پریشانی ہے تو جانتا ہے اللہ جس کی جو جو تکلیف ہو اپنے فضل سے غیب سے ختم فرما دے آسانیوں کی شکلیں پیدا فرما دے راحت کی شکلیں پیدا فرما دے اللہ پورے مجمے کی مغفرت فرما عمر کے ایک ایک پد کی مغفرت فرما اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو کچھ مانگا تھا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما اے العالمین ایمان پر زندگی عطا فرما دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ دولت ایمانی سے محروم نہ فرما اے اللہ وہاں کے مراحل کو آسان فرما قبر کی منزل کو سہل فرما اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں منظور کرنا میرا کلکر ہم روشن